اس کے اندر مصنف علیہ الرحمان نے حالات کی تین قسمیں بیان فرمائی حالتیں تین قسم کی ہوتی ہیں پھر الفاظ کی بھی قسمیں بیان فرمائی ایک حالت بتلائی جو غصے کی ہوتی ہے اور ایک حالت بتلائی جہاں مذاکرہ ہو رہا ہو طلاق تھا تیسری حالت بتلائی جو رضا والی حالت ہے ہم نے اس میں سے آخری مسئلہ جو پڑھا تھا وہ اس حالت کا پڑھا تھا جس حالت میں غضب اور غصہ والی حالت ہو اور اس میں اس نے کچھ الفاظ کہہ دیے پھر الفاظ کی بھی قسمیں تھیں کچھ الفاظ وہ تھے کہ جو کے لیے آتے ہیں اور کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو رد نہیں بن سکتے صرف جواب ہی بن سکتے ہیں صرف جواب ہی بن سکتے ہیں ان سے گالی وغیرہ کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا اگر تو وہ الفاظ بولیں کہ جو گالی گلوچ بھی بن سکتے ہیں جی جواب بھی بن سکتے ہیں اور پھر فرمایا کہ اس کو معمول کر دیا جائے گا غالم گلوچ پر اور اگر ایسے الفاظ بولے غضب اور غصہ کی حالت تھی کہ جو صرف اور صرف جواب بن سکتے ہیں رد بننے کا ان کے اندر اہتمال نہیں تو فرمایا فن نہ ہو لا اس حالت میں اس کی کوئی تصدیق نہیں کی جائے گی بلکہ یوں کہا جائے گا کہ جناب اس سے مراد آپ کی طلاق ہی ہے ٹھیک ہے جی لیکن امام ابی یوسف رحم اللہ کی ایک روایت بیان فرما رہے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ لا مل کلی علیک لا ملک علی کی اگر مسن اگر کسی مرد نے یہ اوپر جتنی بھی بحث ہوئی اسی صورت میں اگر کسی نے یہ کہہ دیا لا ملک علی علی سبیل علی علی کی وخلی تو سبیل کی کی ان الفاظ میں سے کوئی بھی لفظ کہہ دیا تو ان یصدقو اس کی تصدیق کی جائے گی پھر یہ حالت الغضب غصے کی حالت میں لما فیحا من احتمالی مان سب بھی اس وجہ سے کہ ان تمام الفاظ کے اندر سب گالی کا احتمال موجود ہے امام ابو یوسف رحم اللہ سے ایک روایت آتی یہ الفاظ ایک غصے کی حالت تھی اور اس نے یہ الفاظ کہہ دیے لام کلی علی یوں کہہ دیا ولا سبیل علی علی یوں کہہ دیا وقل تو سبیل اب ان سے گالی کا احتمال ان کے اندر کس طرح موجود ہے اگرچہ وہ مقصود نہیں لیکن پھر بھی چلو میں کچھ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جو ہے لاسوید علی علی جی دیکھیں جو اس نے یہ کہا ہے نا لا ملک اس میں گالی معنی موجود ہے لا کہ تجھ پر میری کوئی ملکیت نہیں کہ اس طرح گالی بنے گی کہ تو انتہائی رزیل اور کمینی ہے تو انتہائی رزیل اور کمینی ہے اور اس لائق نہیں کہ میں تجھ پر اپنی ملکیت ثابت کروں اس لائق نہیں کہ میں تجھ پر اپنی ملکیت ثابت کروں تو انتہائی کمینی اور رزیل عورت ہے تو یوں لامل علی کی سے گالی کا احتمال نکلتا ہے ٹھیک ہے جی تو دوسرا جو لفظ ہے لاسبیل علی علی کی کہ میرے لیے تجھ پر کوئی راستہ نہیں اس سے کس طرح گالی نکلتی ہے تو اس طور پر کہ تو اتنی بد اخلاق ہے تو اتنی بد اخلاق ہے کہ تیرے ساتھ نبھانا میرے ساتھ نبھانا تیرے ساتھ نبھانے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں میرے لیے تجھ پر میرے ساتھ نباہ کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں میرے لیے تجھ پر تو یہ اس اس سے طرح گالی کے جو ہے نا وہ مانا نکلے گا ٹھیک ہے جی آگے خلئی تو سبھی لکی کے مفہوم یہ ہے کہ تیری بد تہذیبی تیری بد تہذیبی کی وجہ سے میں نے تیرا راستہ صاف کر دیا اس طرح یہاں سے گالی کے معنی نکلیں گے جہاں تیرا دل چاہے چلی جا ٹھیک ہے مختصر الفاظ میں پرے ہٹ اور فارغ تو کی میں اس طرح گالی ہے کہ تیری گندگی کی وجہ سے میں نے تجھے اپنے سے جدا کر دیا وغیرہ وغیرہ تو یوں اس سے گالی کا معنی نکلے گا اور اس سے مراد گالی ہوگا امام ابو یوسف رحم اللہ کی روایت کے مطابق اس کے بعد دیکھیں سم الوقوع البائن بما سوا سلاستی سلاست الاولی مذہبنا یہاں سے مصنف رحمہ بتا رہے ہیں کہ پہلے تین الفاظ کے علاوہ باقی تمام سے طلاق کے بائن کا واقعہ ہونا یہ ہمارا مذہب پہلے تین الفاظ کے علاوہ باقی تمام الفاظ سے طلاق بائن کا واقع ہونا یہ ہمارا مذہب ہے وقال شافعی رحمہ اللہ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں اقاعب جس طرح پہلے تین الفاظ سے طلاق رجعی واقع ہو رہی تھی باقی کے بھی تمام الفاظ سے طلاق رجعی ہی واقع ہوگی یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے آج سمجھ آ رہی ہے جی امام شافی رحمہ اللہ کا مسلک ہے کہ جس طرح پہلے تین الفاظ سے طلاق رجوع واقع ہوئی تھی اسی طرح باقی تمام الفاظ سے بھی طلاق رجوع واقع ہوگی طلاق واقع ہوگی کیوں جی دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ الواقع طلاق کیونکہ یہ الفاظ کنایا کے ذریعے سے طلاق واقع ہوتی ہے جی ٹھیک ہے طلاق واقع ہوتی ہے طلاق اور یہ الفاظ طلاق سے کنایا ہے یہ الفاظ طلاق سے کنایا ہے و لہٰذا الفاظ سے کنایا ہونے پر دلیل یہ ہے کہ یہی وجہ ہے تشترت النیت یہی وجہ ہے کہ نیت کو شرط کرا دیا گیا وین تفس و بحل یہی وجہ ہے کہ ان کے ذریعے سے تعداد کم ہو جاتی ہے تعداد کم ہونے کا مطلب یہ ہے مثال کے طور پر پہلے یہ تین طلاقوں کا مالک تھا یعنی کہ تین طلاقیں دے گا تو عورت جو ہے وہ جدا ہوگی ٹھیک ہے جی لیکن جب ایک طلاق اس نے طلاق کنائی دی کنائے الفاظ کے ذریعے سے دی تو تعداد کم ہوگی یہ تین کا نہیں بلکہ دو کا مالک رہ جائے یہ مطلب ہے تعداد کے کم ہونے تین کا یعنی نہیں بلکہ دو کا مالک رہ جائے گا فرما رہے و طلاق و الرجا اور طلاق تو وہ ہوتی جس کے بعد رجوع ہو جس کے بعد کیا ہو جی رجوع ہو تو لہٰذا یہاں بھی وہ طلاق ہی ہوگی جس کے بعد رجوع ہو طلاق رجائی کا سری جس طرح کے سریح کے اندر ہوتا ہے جس طرح کے سریح کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی مختصر امام شافی رحم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان الفاظ سے بھی طلاق واقع ہوتی ہے کیونکہ یہ طلاق سے کنایا ہے لفظ طلاق سے کیا ہے جی یہ کنایا ہے اور جو طلاق سے کنایا ہو ٹھیک ہے کنایا یعنی طلاق ہونے کی وجہ سے ان میں نیت کرنا اور نیت کا ہونا شرط ضروری ہے کیونکہ یہ طلاق سے کنایا انتال سے یہ کنایا جی انتالق سے تو آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہوگا کہ جب تالکن سراہتن ذکر آ جائے گی جی، سراہتن تالکن ہو تو آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی فرما رہے ہیں کہ یہ بھی تو اس سے کنایا ہے لہذا ان سے بھی کیا ہوگی طلاق رجعی ہی واقع ہوگی ٹھیک ہے جی ٹھیک جی، یہ بتلا دیں پھر اس پہ دلیل دے رہے ہیں کہ اسے کنایا ہے اس کے اوپر دلیل دو دی ہے ایک یہ کہ جس طرح وہاں جب طلاق رجعی دیتے ہیں کہتے ہیں تو جس طرح وہاں جناب شرط ہے نیت کی بالکل اسی طرح یہاں پر بھی اور جس طرح وہاں ایک طلاق کم ہو جاتی ہے جو جس طرح وہاں مرد کے پاس تین تیروں میں سے دو تیر رہ جاتے ہیں بالکل اسی طرح اس صورت میں بھی تین تیروں میں سے دو تیر رہ جاتے ہیں تو پتہ چلا کہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ان کی تالکن ہے لہٰذا جیسے انتی تعلیم کے اندر ایک طلاق واقع ہو رہی تھی اور وہ طلاق بھی وہ تھی جس کے بعد رجوع تھا ٹھیک ہے جی جس کے بعد رجوع تھا بالکل اسی طرح ان الفاظ سے بھی ایسی ہی طلاق واقع ہوگی جن کے بعد کیا ہوگی رجوع ٹھیک ولانا ولانا سے ہماری دلیل پیش فرما رہے ولانا سے کیا ہے جی ہماری دلیل ہماری دلیل یہ ہے کہ جب ابانت ابانت یعنی کہ بینونت جدا کرنا ابانت طلاق کے بائن جو ہے جب ابانت اس کا تصرف ایک ایسے انسان سے ہو رہا ہے جو ابانت کا اہل ہے جو بائن کرنے کا اہل ہے یعنی مرد یعنی وہ شخص جس نے یہ الفاظ کہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ابانت کا تصرف عبانت کا تصرف ایک ایسے شخص سے ہو رہا ہے کہ جو عبانت کا اہل ہے جو عبانت کرنے کا کیا ہے جی اہل ہے اور ہو محل بھی آ کے اس طرح کا ہے کہ جو بائنا ہو سکتی یعنی عورت جو بیوی ہے وہ محل بھی ایسا ہے جس کی طرف اس نے منسوب کیا ہے کہ وہ وہ جناب کیا ہے وہ بھی اس چیز کی حل ہے کہ وہ بائنا ہو جائے تو لہذا یہ شوہر کا ایک شرعی تصرف ہے شوہر کا کیا ہے جی شرعی تصرف ہے شریعت نے اس کو یہ تصرف کرنے کا حق دیا ہے کہ وہ عورت کو بائنا کر دے عورت کو کیا کر دے جی بائنا کر دے تو یہ اس کا ایک شرعی حق ہے جب شریعت متحرہ نے اس تصرف کا حق اس بندے کو دیا ہے میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ جو اس کے اس حق میں ٹانگڑ ہے جی امام شافی رحم اللہ کو جواب یہ دے رہے کہ بڑی یہ شریعت متحرہ کی طرف سے دیا ہوا حق ہے جو اس نے استعمال کیا ہے اس نے کیا کیا ہے جی استعمال کیا ہے جی وہ اس کا اہل ہے وہ اس کا کیا ہے اہل ہے عبانت کا کہ وہ بائنا کر دے عورت کو دیکھے نا وہ تین طلاق کی کھٹی دے کے بھی تو بائنا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے نا تین طلاق کی کھٹی دے کے کیوں کیونکہ وہ اہل ہے شریعت نے اس کو اتنا جناب اس کو اتنا حق دیا ہے کہ وہ بائی نہ کر سکے تو جو شریعت کی طرف سے دیا ہوا حق ہے اور وہ اس میں تصرف کر رہا ہے کا جو حق شریعت نے دیا ہے تو میرا کیا آپ کا کیا کام بنتا ہے کہ اس کے اندر کیا لگائے جی کیا اڑائے ٹانگ اڑائے کسی قسم کی ٹانگ اڑائی نہیں جا سکتی جی یہ تو شریعت کی طرف سے اس کو دیا ہوا حق ہے جو اس نے استعمال کیا ہے جو اس نے کیا کیا ہے جی استعمال کیا ہے آگے محل بھی پھر بالکل درست ہے عورت جو ہے وہ بھی اس کی محل ہے تو بائی نہ ہو جائے وہ کیا ہو جائے جی بائنا ہو جائے تو بھائی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اب دیکھیں بعض مرتبہ باقی جو نیت کی بات کی ہے جی، نیت کی وہ تو دو چیزوں میں سے ایک چیز کو متعین کرنے کے لیے آئی نیت کہ آیا اس سے طلاق مغلزہ مراد ہے یا خفیفہ مراد ہے طلاق غلیزہ مراد ہے یا طلاق خفیفہ مطلب ہے ان دو میں سے ایک کو متعین کرنے کے لیے نیت ہے یہ جواب دے رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی طرح نیت شرط ہے جس طرح وہاں دوسری طلاق میں تو فرما رہے ہیں یہاں پر جو نیت کا حکم ہم نے لگایا ہے کہ نیت کا ہونا ضروری ہے وہ دو طلاقوں میں سے ایک طلاق کو متعین کرنے کے لیے آیا آپ کی مراد طلاق غریضہ ہے یا خفیفہ ہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان انتہائی تنگ آ جاتا ہے انسان کیا ہو ہو جاتا ہے جی انتہائی تنگ آ جاتا ہے اس لیے شریعت متحرہ نے اس کو بائنا کرنے کا اختیار دیا ہے اور اسے حق دیا ہے کہ وہ بائنا کر سکتا یہی فرما رہے ہیں جی دیکھیں اب عبارت کو دیکھیں ولانا ہماری دلیل یہ ہے کہ ان تصرف العبادتی عبانت کا جو تصرف ہے صدارہ یہ صادر ہوا ہے من اہل ہی اس کے اہل سے مضافن الى محل نسبت کرتے ہوئے اس کے محل کی طرف یعنی کہ اس کے احل سے یہ صادر ہوا اور اس نے صادر بھی اس چیز پر کیا ہے کہ جو اس کا محل ہے یعنی وہ عورت اس کا محل بھی ہے عبانت کا وہ کیا ہے جی محل بھی ہے وہ بائنا ہوتی ہے تین طلاقوں سے بھی تو وہ بائنا ہوتی ہے تو اس سے بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ صادر ہونا کیسا ہے ان ولایتن شرعیتن یہ ولایت شرعیہ کے ذریعے سے ہوا ہے ولا خفا اور پوشیدگی نہیں والمحلیتی اس بندے کے اہل ہونے میں اور عورت کے محل ہونے میں کسی قسم کی کوئی خفا نہیں کوئی کسی قسم کی پوشیدگی نہیں صاف ظاہر ہے آپ کو بھی پتا ٹھیک ہے جی وہ دلالت الحاجت ولا جتم ماست باتیہ دلالت ولایت ولایت پر دلالت جو اس کو ولایت دی گئی ہے نا جی اس چیز کی ابانت کی بائنا کرنے کی اس پہ یہ ہے کہ ان الحاجت ما اللہ بات کئی لا تدارک وہ فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھار ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ جو بائنا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جو بائنا کرنے پر کیا کر دیتی ہے جی مجبور کر دیتی ہے کئی لا ینسدہ باب تدارک تاکہ یہ ختم ہو جائے جی تاکہ یہ کیا ہو جائے تاکہ شوہر پر تدارک کا جو دروازہ ہے وہ کیا ہو جائے جی بند نہ ہو جائے تاکہ شوہر پر تدارک کا دروازہ بند نہ ہو جائے اور شوہر بغیر قصد کے مراجات کر کے اس کی عدت میں نہ واقع ہو اس کو سمجھیں جناب دیکھیں یہ جو ہوتی ہے نا طلاق بہینا اس سے مکمل طور پر نہ تو دروازہ بند ہوتا ہے رجوع کرنے کا مکمل طور پر رجوع کرنے کا نہ تو دروازہ بند ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ رجوع کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا دونوں چیزیں یہ بین بین ہے درمیانی ہے طلاق باہین یہ کیا ہے جی درمیانی چیز نہ تو اتنی مشکل ہے کہ جناب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دروازہ اس پر بند ہو جائے شوہر رجوع کر ہی نہیں سکتے ایسی بھی بات نہیں اور نہ ہی اتنی آسان ہے جیسا کہ وہ طلاق رجے آسان ہے اس میں تو بلا نیت کے بھی اگر اس نے شوہر نے اس کو چھو لیا اپنی بیوی کو بلا نیت کے بھی کبھی بھی نہیں چھو لیا تو وہ وہاں رجوع ہو جاتا ہے وہاں کیا ہو جاتا ہے رجوع کوئی ہنس کے بات کر لی رجوع ہو جائے گا طلاق رجعی میں لیکن یہ جو ہے نا یہ بین بین ہے نہ تو اتنی آسان ہے کہ اس میں جناب ہنس کے بات کر لی تو رجوع ہو جائے گا ایسی بھی نہیں ہے اور اتنی مشکل بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رجوع کرنے کا دروازہ ہی بند ہو جائے بلکہ درمیانی چیز ہے اور وہ کیا ہے کہ جناب نکاح کر لے دوبارہ سے تجدید نکاح ہوگا اور رجوع ہو جائے گا تجدید نکاح ہوگا اور کیا ہو جائے گا جی رجوع ہو جائے گا یہی فرما رہے ٹھیک ہے جی اس لیے اس نے یہ راستہ اختیار کیا جو درمیانی تھا اس لیے اس نے کیا کیا جی یہ راستہ اختیار کیا اس نے طلاق بائنا دے دی اس نے کیا دے دی طلاق بائنا دے دی آگے دیکھیں جی ولیست بکنایات علی تحقیق اور جو آپ بار بار اس بات پر زور دے رہے تھے نا کہ یہ تو کنایا نہیں طلاق ہے جناب طلاق سے کنایا ہے اب اس کا جواب دے رہے ہیں یہاں سے اس کا کیا دے رہے ہیں جی جواب دے رہے ہیں کہ جو آپ اتنی دیر سے وہ زور لگا رہے تھے کہ یہ تو جناب طلاق سے کنارے امام شافی رحم اللہ جو کہہ رہے تھے نا یہ تو طلاق سے کنارے ہیں اور جس چیز سے یہ کنایا ہے اسی کا یہ حکم لے لے گی یعنی کہ اسی طلاق کا طلاق رجی کا یہاں سے فرما رہے کہ ایسی بات نہیں ہے یہ طلاق سے کنایا نہیں ٹھیک ہے بلکہ مذکورہ الفاظ کنایات میں کنایات میں سے ہیں ٹھیک ہے ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ واقعی کنایات میں سے ہیں مگر حقیقت یہ کنایا نہیں مگر حقیقت یہ جناب کنایات نہیں ہے بلکہ بلکہ یہ تو اپنے حقیقی معنی میں مستعمل ہے بلکہ یہاں پر اپنے حقیقی معنی میں مستعمل ہے اور حقیقی معنی میں استعمال ہونے والے الفاظ کنایا نہیں ہوتے بھائی دیکھیں انتی بائن یا انتی بتن جو اس نے کہا انتی بتا کہا نا اس نے ٹھیک ہے یا انتی خلیہ کہا انتی بریہ کہا تو یہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہے ہیں یا کنائے معنی میں حقیقی معنی میں استعمال ہو رہے ہیں انتی بریہ بری کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے خلیہ خالی ہونے کے ہی معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہے ہیں اور جو الفاظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتے ہیں وہ کنائے نہیں کہلاتے جو الفاظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتے ہیں وہ کنایا نہیں کہلاتے لہٰذا آپ کی یہ جو زور تھا کہ یہ تو طلاق سے کنایا نہیں طلاق سے کنایا نہیں اپنے حقیقی الفاظ کنایا ہے وہ نیت کے ذریعے سے لیکن ویسے اگر اس کو دیکھا جائے حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کنایا نہیں کیوں کہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہے ہیں اپنے حقیقی معنی میں کیا ہو رہے جی باقی جو آپ نے دوسری دلیل دی کیا تعین نیت نیت کا متعین کرنا شرط ہے ٹھیک ہے جی یہ کہا نا امام شافی رحم اللہ نے ان الفاظ سے وقوع طلاق کے لیے نیت کو شرط نیت کا کیا کرنا متعین کرنا ضروری ہے نیت کا متعین کرنا کیا ہے وہ شرط اب یہاں سے جو ہے نا اگلی جو عبارت ہے وہ شرط اسے یہاں سے یہ فرما ہیں کہ حضرت والا نیت یہاں وقوع طلاق کے لیے شرط نہیں نیت یہاں طلاق کے واقع کرنے کے لیے شرط نہیں کہ نیت کے ذریعے سے طلاق واقع کر رہے ہیں بلکہ نیت تو یہاں بینونت کی دو قسموں میں سے ایک قسم کو متعین کرنے کے لیے طلاق کو واقع کرنے کے لیے نیت نہیں ہے کہ نیت کے ذریعے سے طلاق واقع کر بلکہ نیت کے ذریعے سے دو طلاقوں میں سے ایک طلاق کو متعین کر رہا ہے طلاق کی دو قسمیں تھیں ایک تھا مغلزہ ایک تھی خفیفہ لہذا خفیفہ اور مغلزہ میں سے اس نے ایک کو متعین کر دیا یعنی کہ طلاق بائن کو طلاق رجعی اور طلاق کے بائن میں سے نیت کے ذریعے ایک طلاق اس نے متعین کر دیا اور وہ طلاق طلاق کون سی ہے بائن یہ مراد ہے ایسا نہیں کہ طلاق کے ذریعے نیت کے ذریعے سے اس نے طلاق کو واقع کیا نہیں بلکہ دو قسموں میں سے ایک قسم کو متعین کیا ہے باقی تیسری جو دلیل دی تھی کہ عدد کم ہو جاتا ہے جی جو تین تیر تھے اس میں سے دو رہ گئے ٹھیک ہے یہ ایک بات کی تھی اب اس کی جواب دے رہی کہ انتقا سے عدد یعنی عدد کا کم ہونا ٹھیک ہے عدد کا کیا ہونا جی کم ہونا اور طلاق بائن ہونا ان دونوں میں کسی قسم کی کوئی منافعات نہیں عدد کا کم ہونا اور طلاق بائن ہونا وہ تو یہ دلیل دے رہے تھے نا کہ عدد کم ہو رہا ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے یہ طلاق رجی طلاق بائن نہیں امام شافی رحم اللہ فرما عدد کم ہو رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے یہ طلاق رجعی ہے طلاق نہیں یہ فرما رہے تھے فرما رہے کہ طلاق رج طلاق بائن اور عدد کے کم ہونے میں کسی قسم کا کوئی کسی قسم کی کوئی منافعات نہیں پائی جاتی کوئی منافعات نہیں بلکہ جس طرح طلاق رجعی سے تعداد میں کمی آتی ہے جس طرح طلاق رجعی سے تعداد میں کیا آتی ہے جی کمی آتی اسی طرح طلاق بائن سے بھی تعداد میں کمی آتی ہے اس سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا تو یہاں طلاق بائن مراد نہیں بلکہ طلاق رضی مراد نہیں ایک بات کہاں سے ثابت ہوگی جو آپ کہہ رہے تھے کہ جناب عدد کم ہوتے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں عدد کم ہوتے طلاق رضی میں بھی تعداد کم ہوتی ہے طلاق بائن میں بھی ہوتی ہے اس میں تھوڑی کوئی منافعات ہے ایسا تھوڑی ہی کہ طلاق بائن میں تعداد کم نہیں ہوتی اور طلاق رضی میں کم ہوتی ہے اگر ایسا ہوتا تب تو آپ کی دلیل بنتی ایسا ہے ہی نہیں طلاق بائن اور تعداد کی کمی میں کسی قسم کا کوئی منافعات ہے ہی نہیں ٹھیک ہے جی اس لیے کہ زوجین کے تعلق کا ختم ہونا ہی طلاق کا مفہوم ہے لہذا اسے آپ جو طلاق رجعی دے رہے تھے طلاق رجی قرار دے رہے تھے اور زبردستی اس بات کو منوا رہے تھے کہ بھائی طلاق رجی ہی مراد یہ درست نہیں یہ کیا ہے جی درست نہیں ہم ولیست بکنایات التحقیق تحقیق کے مطابق یہ الفاظ الفاظ کنایا نہیں ہے عوامل و حقائق کیونکہ یہ عوامل ہے اپنے حقائق میں یعنی اپنی حقیقت میں استعمال ہونے والے و شرط تعین احدی نو عیل بینونتی دون الطلاق باقی جو نیت شرط قرار دی گئی ہے وہ بینونت کی دو قسموں میں سے ایک کو متعین کرنے کے لیے طلاق نہ کہ یہاں طلاق کے لیے نیت کو کشل قرار دیا گیا آگے باقی عدد کا کم ہونا لثبوت طلاق طلاق کے ثابت ہونے کے لیے ٹھیک ہے بینان ہاں جی۔ اللہ وسلا یہ تو اس تعلق ٹھیک ہے جی کو ختم کرنے پر اس کی بنیاد ہے حضرت طلاق کا کم ہونا جو ہے وہ تو جناب زوال تعلق کے بنا پر ہے زوال تعلق تعلق کے ختم ہونے تعلق کے ختم ہونے کی بنا پر ہے ٹھیک ہے کیونکہ دونوں کے اندر تعلق زوجین کے درمیان جب تعلق ختم ہوتا ہے چاہے وہ طلاق رجی سے ہو چاہے وہ طلاق معائنہ سے ہو تو عدد کے اندر کمی آ جاتی ہے عدد کے اندر کیا ہو جاتی ہے جی کمی آ جاتی ہے یہاں تک ہو گیا باقی انشاءاللہ شاء اللہ کل پڑھیں گے نہیں کل تو لڑکا چھٹی ہے آئندہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ دوسرا گزارش یہ کرنی ہے کہ آپ کے امتحان آ گئے قریب بالکل بالکل قریب آپ کے امتحان گئے وشواک المدارس کے آپ اس طرح کریں کہ پیچھے سے جتنی بھی آپ نے جہاں تک یہ کتاب آپ نے پڑھ لی ہے نا اس کو دہرانا شروع کر دیں اس کو دہرانا شروع کر دیں دہرانے کا ایک طریقہ جو آسان طریقہ ہے وہ تو ہوتا ہے تکرار تو ہوتا ہے جی تکرار اگر کوئی ترتیب بن سکتی ہے تکرار کی تو پھر اس بہت ہی بہتر کام یہ تو بہت ہی اچھا کام ہو جائے اگر تکرار ہو جائے سب مل بیٹھ کے اگر اس کو کر لیں اکٹھے اور اگر تکرار نہیں کر سکتے تو فردن فردن بھی آپ اس کو حل کر سکتے ہیں روز کے آپ چار سے پانچ مسئلے لے لیں اور اس میں آپ نا یہ جو جہاں سے ہے نا کالا یہ جو ٹھیک ہے نا کالا جہاں سے شروع ہوتا ہے کوئی بھی کالا ہے جتنے بھی آپ نے کالا جو آئے ہیں نا اس کے اندر کالا قدوری جو رحم اللہ کا جو یہ کالا ہے ٹھیک یہاں سے جتنے بھی مسئلے ہیں نا اب تک آپ نے پڑھے کالا والے جتنے بھی مسئلے تو کالا سے ایک دو مسئلے ایک دو مسئلے ان کی موٹی جو ان کی ایک نا موٹی دلیل ہوتی ہے اس سے کہتے ہیں اہم بات اہم جو بات ہوتی اس کو لے لیں اس کو ذہن میں رکھیں باقی جو باریکیاں ہیں ان میں اگر نہ بھی جائیں تو خیر ایک ترجمہ اچھی طریقے سے کریں تو جتنے بھی اب تک آپ نے کالا سے جتنے بھی مسائل پڑھے ہیں اب تک جہاں تک وہ سارے کے سارے اچھی طرح دیکھ ان کا ترجمہ آپ کو اچھی طرح آنا چاہیے اس کی تشریح آپ کو کچھ نہ کچھ آنی چاہیے اور دلائل جہاں پر اختلاف ہے وہاں پر دلائل میں اہم بات امام ابو حنیفہ کی موٹی دلیل یہ ہے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے بس اتنا اور امام شافی رحم اللہ کی یہ دلیل ہے بس اتنی جو ہے اتنی باتیں آپ کو آنی چاہیے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے اگر کوئی انسان فردن فردن کرے تو آپ فہرست لے لیں کسی بھی کتاب کی آپ فہرست کو دیکھیں اس میں جو مسائل انہوں نے پیش کیے ہوئے ہیں اب آپ فہرست دیکھنا شروع کر دیں آپ اس میں دیکھتے جائیں کہ آپ کو کون سا مسئلہ آ رہا ہے اور کون سا مسئلہ نہیں آ رہا جو آپ کو مسئلہ آ رہا ہے فہرست دیکھ کے اس میں ایک لائن دیکھیے دیکھتے سے آپ کو سمجھ آ گیا اچھا یہ مسئلہ یہ اس کی دلیل اس کو چھوڑے وہ تو آپ کو آگے دوسرا دیکھیں دوسرا آپ نے دیکھا کہ یہ مسئلہ ہے جیسے مثال طور پہ بشرا والوں کی میرے پاس کتاب اس میں فہرست ہے اس میں کچھ یعنی کہ بس چھوٹی سی ایک ہیڈ جو ہے نا اوپر تھوڑی سی سرخی دے کے وہ مسئلہ چھوٹا سا مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ یہاں اس صفحے پر یہ بات ہو رہی آپ اگر فہرست میں اس لائن کو پڑھ کے مسئلہ سمجھ جاتے تو پھر سمجھے کہ آپ کو مسئلہ آتا ہے اگر نہیں سمجھتے پھر خود اس فہرست میں سے دیکھ کے وہ صفحہ کھولے تو مسئلے کو پڑھے پڑھنے کے بعد پھر اس میں سے جو میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح کرے اختلاف ہے تو جو ائمہ کا اختلاف ہے ان میں جو ان کی موٹی بات ہے جو اہم دلیل ہے موٹی موٹی باریکیوں میں نہیں جانا وہ آپ ذہن نشین کر لیں اچھی طریقے سے ایک طرح ترجمہ اور تشریح وہ بھی آپ کو اچھی طرح آنی چاہیے تو کوشش کریں اللہ پاک آپ کو آپ کا حامی اور ناصر ہو اور اللہ پاک آپ کو امتحان میں اچھے نمبروں کے ساتھ کامیاب فرمائے